اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا